حضرت عبد الرحمن بن یزی سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمرے کو ساتھ کنکریاں ماری بیت اللہ کو اپنی بائیں جانب اور عرفہ کو اپنے دائیں جانب کیا اور فرمایا یہ ہے اس شخصیت کی رمی کی جگہ جن پر سورہ بقرہ اتاری گئی ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ ابن ابی عادی کے علاوہ کسی راوی نے اس حدیث میں منصور کا ذکر کیا ہو واللہ تعالی اعلم سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار تہتر